عقبہ نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس یعنی القدر کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو وہ باقی کی سات راتوں میں کسی صورت سستی کمزوری سے مغلوب نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینسٹھ